حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رمضان کے روزے رکھے آپ نے ان ایام میں قیام نہ فرمایا حتیٰ کہ سات راتیں باقی رہ گئیں تو ساتویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی پڑھائی حتیٰ کہ تقریباً تہائی رات گزر گئی پھر اس سے متصل چھٹی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ فرمایا پھر اس سے متصل پانچویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی پڑھائی حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کاش آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی عطا فرماتے یعنی پوری رات قیام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک قیام کرتا ہے اس کا وہ قیام پوری رات کے قیام کے برابر ہوتا ہے پھر اس سے متصل چوتھی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ فرمایا پھر متصل تیسری رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور بہت زیادہ لوگ بھی جمع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری فلاح چھوٹ جائے گی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا فلاح کا مطلب کیا ہے فرمایا سہری کا کھانا پھر فرمایا اس کے بعد مہینے کی باقی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی نہیں پڑھائی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستائیس